سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا ہمارا امام تو لمبی نماز پڑھاتا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی دو رکتیں اس امام کی ایک رکت کے برابر یا اس سے بھی ہلکی ہوتی تھی حدیث نمبر پچیس سو چوہتر مسند احمد